السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور سکس زیرو چار سو ساٹھ سبق نمبر حضور یہ بھی نماز کے متعلق سبق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد ہوگا اور بہت ہی کامیاب ہوگا اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارے میں ہوگا اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندہ کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے اگر نکل آئی تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی اس کے بعد اسی طرح باقی اعمال روزہ زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا یہ حدیث ترمیزی میں ہے اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس کافی رکھنا چاہیے اگرچہ فرضوں میں کچھ کوتا ہی نکلے تو میزان پوری ہو جائے حساب کتاب پورا ہو جائے بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں اجی ہم سے فرض ہی پورے ہو جائے تو بہت غنیمت ہے نفلے پڑھنا تو بڑے آدمیوں کا کام ہے اس میں شک نہیں کہ فرض ہی اگر پورے ہو پورے ہو جائیں تو بہت کافی ہے لیکن ان کو بالکل پورا پورا ادا ہونا کون سا آسان کام ہے ہر ہر چیز بالکل پوری ادا ہو جائے اور جب تھوڑی بہت کوتا ہی ہوتی ہے تو اس کے پورا کرنے کے لیے نفلوں کے بغیر چارہ کار نہیں اس لیے نفلوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون زیادہ وضاحت سے آیا ہے ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا ہے اور سب سے پہلے اعمال میں سے نماز ہی پیش کی جاتی ہے اور سب سے پہلے قیامت میں نماز ہی کا حساب ہوگا اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی تو نفلوں سے اس کو پورا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اسی طرح روزوں کا حساب کیا جائے گا فرض روزوں میں کچھ کمی ہوگی وہ نفل روزوں سے پوری کر دی جائے گی اور پھر زکوٰۃ کا حساب اسی طریقے سے ہوگا ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ شخص خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جو شخص مسلمان ہوتا سب سے پہلے اس کو نماز سکھائی جاتی اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بہت ضروری ہے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دیکھیے میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا یہ سیدھا عرش تک پہنچ گیا کوئی رکاوٹ نہیں ڈائریکٹ اور اللہ اکبر پڑھا تو آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ جتنا ہے وہ اجر سے اور نور سے بھر گیا لا الہ الا اللہ یہ دیکھیے آج تک پہنچ گیا یہ اللہ اکبر یہ دیکھیے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ یہ نور سو اجر سے بھر گیا آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کے لیے بھی یہی ہوگا جہاں ہو کار چلا رہے ہو کھانا پکا رہی ہو بہن یا جو ہے اپنے کوئی بھی کام کر رہے ہوں خالی اتنا جملہ پڑھ لیجئے آپ کے لیے بھی یہی فضیلت ہوگی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے امیجز بنانے والے اس دن یہ امیجز بھی بنا لیں تاکہ پورا دن پڑھتے رہیں لوگ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا داوانہ الحمد اللہ رب العالمی